حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کبھی خون سے پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک رگ کا خون ہے حیض نہیں جب حیض آنے لگے تو نماز چھوڑ دو اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو خون دھو کر نماز پڑھو سنن نسائی حدیث نمبر تین سو چھیاسٹھ